سورت البلد اب یہ اس کا جوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا و بحاد البلد یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے یہ لا اقسم کیوں ہے لا اقسم لا و بیوم القیامہ لا اقسم بالنفس اللوامہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسط یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں جیسے کہ انگریزی میں نے I fear by day of judgment لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا چل گیا یہ علیحدہ ہے لیکن عربی میں یہ قومے وغیرہ ہیں نہیں تو لا لاسمو میں نہیں قسم کھاتا یہ نہیں ہے نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی کون سا شہر مکہ مکرمہ کیوں یہ ابھی بات واضح ہو جائے گی بحاد البلد اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خوریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام تھے وہ یا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خوریزی ہوئی ہے بہت کم منیمم منگل ہوئی تو ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم نہیں مفہوم پہلا ہے آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ جھیل رہے ہیں دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے بعد یہ زیر زیزا رہا جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی اس کے اوپر to add fuel to fire اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ذمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں لا و بحاد البلد تحل بحاد البلد و والد و ما بالد اور تیسری قسم والد اور اولاد یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے اولاد کا پالنا پروان چڑھانا پرورش کرنا کتنا بڑا بوجھ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا لقد خلق انسان فی کا ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجیے یا یو ہر انسان ان نق کا بے نیلا رب کا کدھن فملاقی تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار قید حیات و مند غم اصل میں دونوں ایک ہیں بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے محنت ہے مشقت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 کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا یقول و احلب تو مال لوبادا یہ اب ان کا کلچر ہے بڑے فخر سے کہتا میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے میں نے ہلاک کر دیا میں نے کھانے کھلائے غریبوں کو کھلائے یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی ان میں جو لوگ تھے اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں ان کا بھی جھوٹ نہیں بولا پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے اور خدمت کی گنجائش کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے یہ صورت مجھے گوارا نہیں یہ مجھے اس ڈیو بالکل صحیح صحیح بات کہ جھوٹا میں نہیں سمجھتا محمد کو سے کتنا اخلاقی روپ تھا حضور کا اس پر وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ الگ ہم پڑھیں گے وہ بعد میں اسی وقت کے لیے موجود ہے تو وہ صحیح مارتے تھے میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا اتنا خرچ کیا اتنا غریبوں میں لٹایا سب و علم یا عہد کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے اگر تو واقع تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے بیان کیوں کر رہا ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا تھا تو اس کے تو علم ہے علم نجا لہو آئے کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی و شفتین اور زبان دی اور دو ہونٹ دیے وہ ہدینا ہن اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہے ماں کی دو چھاتیاں ابھار ہوتے ہیں نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابری ہوئی ہو یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے کس نے پڑھایا اس کو کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے دودھ آ جائے گا تمہیں جو ہے غذا مل جائے گی یہ ہدایت ہے اللہ کی وہ میں نے جمل جبلی ہدایت اللہ خلا کا پھنسا ہوا الد مرا پہاگا یہ ہدایت تو لے کے آیا بچہ اسے معلوم میری غذا کہاں ہے اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے پیتا ہے کہیں سے سیکھ کر آیا ہے وہ ٹریننگ اس کو دی گئی وہاں دینا ہوں بارہ دونوں مانی آپ ذہن میں رکھیے فلک تھا مل لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا گھاٹی کون سی ہے بھائی وہ مادرا کا ملاقبہ جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے کو رقبہ کسی گردن کا چھڑا دینا آزاد کر دینا کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے او اتعام فی یومن جی مسبا یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں قحط کا عالم ہو اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے پھر بھی کھانا کھلائے بھوکے کو یتیم انزا مقربات اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے بتیجا ہے بانجا ہے اور مسکین اندا مطلب یا وہ محتاج جو مٹی میں رڑ رہا ہے سمکان مرحبا دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا اب اچھی طرح سمجھ لیجیے اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہو وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ چلے گی گاڑی جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر کسی ادائے حقوق کے اندر اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ گھاٹی سے نکلا ہی نہیں اسے ایمان کی کہاں نعمت میسر آئے گی ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا سمجھ رہے میری بات کو اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں پاک نہیں ہوا تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا مومن تو نہیں بن سکتا صحیح مانی میں اس گندگی کو دور کرو جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا اللہ موت موتحا کٹبلیات لال نقم تاخیر امل مصرح الخص و لہم و لہم اجر الکریم ورس وی یہ منظر طے کر کے اگر ایمان لایا انسان تو والشہداء وہ ان کے براتی میں عالیہ کھلے ہوئے ہیں ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی استاد تباہ اور مزاج کے مطابق یہاں بھی وہی ہے پہلے یہ کام کیے ہو فلک صاحب العقبہ اقبا اگر اس گھاٹی کو عبور کر لیں تو گھاٹی کون سی ہے فق و رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن یتیما ذا مقربتن او مسکینا ذا مطلبا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالیے ایمان کا ثم یہ زمین تیار ہو گئی ہے اب بیج ڈالیے مکانہ من الدین آمن پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواس و ب صبر وہ تواس و بالمرحمہ یہ مضمون آگے آئے واسرے آمن و سوال و تواس ابلحق و و بالصبر اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے وہاں ایمان کے بعد عمل صالح یا عمل صالح کے بعد ایمان ہے وہاں تواسی بالحق کے بعد تواسی بصبر ہے یا تواسی بصبر پہلے ہے تواسی بالرحمہ بعد میں ہے تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں وقت تیز سے ختم ہو رہا ہے بل صبر و تواس و بل بھراما اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ شہدا الام الا صابل میں منا یہ ہوں گے میں منا والے داہنے والے وہ داہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی فصاب الجمین ما اصحاب الجمین وا صاب شمال ماں صابو شمال فون صابقون گل تم ازواز السلہ کا تین گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو آباد نامے دیے جائیں گے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو جو آباد نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے الا ایک صاب ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوش بختی کے لیے تو یہ خوش بخت لوگ ہیں یہ کامیاب ہو گئے یہ رشت اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے یہ فوج اور فلاح تک پہنچ گئے و کفر کفرو آیات نا اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ہم اصحاب المشابہ وہ ہوں گے کم بختی والے وہ ہوں گے شونی قسمت وہ ہم نے جو وہاں پہ پڑھا تھا یہ مشامہ جو ہے یہ ہوں گے کم بختی والے علیہم ناروم سودا ان پر آگ بند کر دی جائے گی یعنی ایک وہ ہے آگ کہ جس کا باہر نکل رہے ہیں لپٹیں نکل رہی ہیں ایک یہ کہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے وہ یا کہ جسے دمپخت کہتے ہیں آپ پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موج لی جائے گی الم سدا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی تفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے بارک اللہ لی ون کم فل قرآنی ربیم و نفانی ویات بالآیات و ذکر حکیم